السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک خاص کہانی اور وہ خاص کہانی ہے ایک جنگ کی جو زیادہ عرصہ پہلے نہیں ہوئی تھی یعنی کہ انیس سو پینسٹھ میں کہانی کا عنوان ہے یہ وقت پھر نہیں آئے گا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے الطاف حسین نے انیس سو پینسٹھ میں کیسی جنگ ہوئی تھی یہ آپ پوچھیے گا اپنی اماں اور ابا جان سے کہانی سنتے ہیں جنگ عروج پر تھی بھارتی فوج جسے اٹھارہ سال کی بھرپور جنگی تیاریوں کے بعد میدان جنگ میں دھکیلا گیا تھا ابھی تک اپنے منصوبے کو ان کے خواب کی تعبیر نہ دے سکی تھی بھارت ہر قیمت پر پاکستانی بہادروں کو نیچا دکھانا چاہتا تھا اس کی فوج جنگ میں جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی لیکن پاکستانی جان باز اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے تھے وہ اپنا تن من دھن سبھی کچھ اپنے دیس کی آن کی خاطر قربان کر دینے کے عزم کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تھے شاید وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ وقت پھر کبھی نہیں آئے گا پاک فوج کی کیولری یعنی ٹینکوں کی ریجمنٹ کے ٹینکوں کو چارج دیا گیا اور آلٹری توپ خانے کا او پی آفیسر جان ہتیلی پر رکھ کر دشمن کے علاقے میں چلا گیا تھا اور وہیں کسی خفیہ مقام سے اپنے توپ خانے کو دشمن کی پوزیشن کا محل وقوع کی نشاندہی کر رہا تھا اور ہدایات دے رہا تھا توپوں کی گولہ باری کے کور میں پاکستانی ٹینک ایڈوانس کر رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے اچانک دشمن کی ٹینک شکن گن سے نکلنے والے گولے نے لانس نائک فرحت علی کے ٹینک کو نشانہ بنا کر ناکارہ کر دیا لیکن ٹینک کے عملے کو اللہ نے بچا لیا اور ایک بڑے دھانے کی توپ بھی تباہ ہونے سے بچ گئی اس وقت بھارتی توپیں اور مشین گنیں بے تحاشا آگ اگل رہی تھیں اور فائر کر رہی تھیں جدھر نگاہ جاتی تھی دھماکوں اور گرد و غبار کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا صورت حال خاصی سنگین ہو چکی تھی کچھ دیر بعد دشمن کے ایک گولے نے ٹینک کی بڑی توپ کو بھی ناکارہ بنا دیا بھارتی توپچوں کے خیال میں پاکستانی ٹینک عملے سمیت تباہ ہو چکا تھا یہی وجہ تھی اب اس طرف بھارتی فائر آنا بند ہو گیا تھا اس تباہ شدہ ٹینک سے چند فرلانگ کے فاصلے پر موجود دوسرے پاکستانی ٹینکوں کو ناکارہ یا تباہ کر دینے کی کوششیں جاری تھیں لانس نائک فرحت علی اور اس کے ساتھیوں کو اس قدر مشکل حالات دیکھتے ہوئے پیچھے نکل جانا چاہیے تھا لیکن وہ اپنے ٹینک سے نکل کر بے خوف و خطر نیچے کود گئے تھے انہیں اب کسی ایسے پاکستانی ٹینک کی تلاش تھی جس کا کریو زخمی یا شہید ہو چکا ہو اور وہ اس ٹینک کا کنٹرول سنبھال کر میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کر سکیں لیکن کافی دیر کے گرد و غبار کے طوفان میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد انہیں کوئی ایسا ٹینک نظر نہ آیا تو مجبوراً لانس نائک فرحت علی نے پیچھے نکلنے کا بہت ہی تکلیف دہ فیصلہ کیا اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک دوسرے سے دور رہتے ہوئے کیمپ پہنچنے کی ہدایت کی واپسی کا عمل شروع ہوا تو سب ایک دوسرے سے الگ ہو کر دشمن سے بچتے ہوئے پیچھے نکلنے کی کوشش کرنے لگے لانس نائک فرحت علی کرالنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک کھیت کے نزدیک ایک خاکی وردی پر پڑی وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا دیکھا تو وہ پاک انفینٹری یعنی پیدل فوج کا ایک حوالدار تھا جو شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا قریب ہی اس کی مشین گن رکھی تھی فرحت علی نے سب سے پہلے اپنے زخمی فوجی ساتھی کو آہستہ آہستہ گھسیٹ کر بہت ہی غیر محسوس انداز میں ایک محفوظ مقام تک پہنچایا واپس آ کر اس کی مشین گن اٹھائی اور پوزیشن لے کر دشمن کے مورچوں پر فائر کھول دیا اس کی چلائی ہوئی ایک ایک گولی دشمن سے اپنی قیمت وصول کر رہی تھی یہ بھارتی توپ کا ایک گولا اس سے پچاس ساٹھ گز دور زوردار دھماکے سے پھٹا دھماکے کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ بھارتی مورچوں کے اس قدر قریب ہے کہ دشمن صرف ایک ہینڈ گرینیڈ کے ذریعے اسے ختم کر سکتا ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ نہایت چوکنا ہو کر بھارتیوں پر فائرنگ کرنے لگا اسی اسنا میں پاک فوج کی انفینٹری کا ایک سپاہی کہیں سے کرالنگ کرتا ہوا فرحت علی کے نزدیک آ گیا وہ کون تھا جو کس پلٹن سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام کیا تھا یہ سوالات پوچھنے کا وقت نہیں تھا فرحت علی کو صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ پاک فوج کا سپاہی تھا گرائیں کیسا کام جا رہا ہے گمنام سپاہی نے مسکراتے ہوئے فرحت علی سے پوچھا ایک گولی اور ایک دشمن فرحت علی نے جواب دیا شاباش گرائیں شاباش بہت اچھے جا رہے ہو تم نے تو میرا دل خوش کر دیا ہے وہ فرحت علی کی پیٹ ٹھونکتے ہوئے خوشی سے بولا اسی طرح کام جاری رکھو گرائیں ہم دشمن کو بتا کر چھوڑیں گے اس نے کس قوم کو للکارا ہے انشاءاللہ اللہ فرحت علی کے منہ سے نکلا اور پھر دونوں مل کر بھارتی مورچوں پر آگ برسانے لگے اس دوران اچانک دشمن کی نظر ان پر پڑ گئی پھر ایک کے بعد دوسرا اور اس کے بعد تیسرا ہینڈ گرینیڈ ان سے مختلف فاصلوں پر گرا اس کے بعد تو گویا ان پر دستی بموں کی بارش ہونے لگی فرحت علی اور گمنام سپاہی دشمن کے تیز حملوں سے بچنے کے لیے انتہائی پھرتی سے پوزیشنیں بدلتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ابھی تک دشمن کا ایک بھی بم ان کو نہیں چھو سکا تھا گرائی ہینڈ گرینیڈ بہت آ رہے ہیں میں مر گیا تو کوئی بات نہیں صرف ایک رائفل خاموش ہوگی لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ایک مشین گن بیکار ہو جائے گی یہاں اس وقت رائفل سے زیادہ مشین گن کی ضرورت ہے قدرے محفوظ آڑ میں پہنچ کر گمنام سپاہی جذبات کی روح میں بہ نکلا دیکھو گرائی تم بالکل نہ گھبرانا ہمارے قریب جو ہینڈ گرینیڈ گرے گا اسے میں لے لوں گا نہیں تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے فرحت علی اس کے آخری جملے میں چھپا مطلب سمجھتے ہوئے خوف سے کام اٹھا عین اسی لمحے انہیں اپنے قریب ٹھک کی آواز سنائی دی یہ ایک ہینڈ گرینیڈ تھا جو دشمن نے فرحت علی کی مشین گن سے صرف ایک گز کے خطرناک ترین فاصلے پر پھینکا تھا فرحت علی نے جلدی سے مشین گن چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر اپنی جگہ پر اوندا ہو گیا شاید اس لیے کہ وہ مر جائے تو جسم نہ صحیح کم از کم اس کا چہرہ تو باقی رہ جائے اس نے دل ہی دل میں کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا لیکن اگلے لمحے جو ہوا فرحت علی کو اس کی توقع نہ تھی اس گمنام سپاہی نے لیٹے لیٹے نہ جانے کس طرح چھلانگ لگا کر خود کو دشمن کے پھینکے ہوئے ہینڈ گرینیڈ پر گرا دیا تھا پلک جھپکتے ہی زوردار دھماکہ ہوا اور اس کا جسم وطن کی خاک پر بکھر گیا گمنام سپاہی نے اپنی جان قربان کر دی تھی لیکن اپنے گرائی کو مشین گن سمیت بچا لیا تھا اپنے شہید ساتھی کے بکھرے وجود کو دیکھتے ہوئے فرحت علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا رگوں میں خون کی گردش اور دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اس کے چہرے کا غصہ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس کے دل میں سلگتی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس نے خود ہی نعرہ لگایا اور خود ہی نعرے کا جواب دیا اس کے بعد وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے نعرے نے جنگی ماحول کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ وقفے وقفے سے گرجدار آواز میں نعرہ لگا تھا اور مشین گن فائر کرتا ہوا بجلی کی سی تیزی سے اسی بھارتی مورچے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے ہینڈ گرینیڈ پھینکے گئے تھے اس نے تیزی سے اکیلے حملہ کرتے ہوئے لمحوں میں دشمن کے اس مورچے کو اکھاڑ کر رکھ دیا تھا جب کہ اس تباہ مورچے کے نزدیک واقع دو مورچوں میں بیٹھے بھارتی فوجیوں پر اس کی بے خوف پیش قدمی کو دیکھ کر ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ وہ اس کے مورچوں تک پہنچنے سے پہلے ہی مورچے خالی کر گئے ادھر پاکستانی توپ خانے اور ٹینکوں نے دشمن پر قیامت ڈھا رکھی تھی پاکستانیوں کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن کے پاؤں تیزی سے اکھڑتے جا رہے تھے اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میدان جنگی بھارتیوں کے وجود سے خالی ہو گیا دشمن کے میدان سے بھاگنے کے بعد پاکستانی بہادر رکے نہیں وہ بھارتیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے علاقے میں ہی داخل ہو گئے اور جنگ بندی کے اعلان تک بھارتی سرزمین پر لڑتے ہوئے بہادری کی ایسی داستان رقم کی جن کی مثال نہیں ملتی لانس نائک فرحت علی جنگ ختم ہونے کے بعد بھی زندہ رہا لیکن اس دکھ کے ساتھ کہ وہ زندہ بچ گیا اور ایک بہادر شیر دل جوان اس کی خاطر پاکستان کی ایک مشین گن کی خاطر اپنی جان پر کھیل گیا اس کے دل میں آج بھی ایک ہی خواہش تڑپتی ہے کہ کسی طرح اس گمنام سپاہی کا نام اس کے گھر کا پتہ معلوم ہو جاتا تو وہ اس عظیم ماں کے قدموں میں عقیدت سے سر رکھ کر کہتا ماں تم نے کیسا بہادر جرت مند بیٹا پال کر اپنی قوم کے حوالے کیا تھا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم لیکن پاک فوج کی یہ بہادری اللہ سے اور وطن سے محبت کرنے والوں کی یہ بہادری ہمیشہ زندہ رہے گی اور ایسی کہانیاں بناتی رہے گی انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ